حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں اگر کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو اور عصر کو جمع کر لیتے اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے ہی کوچ کرتے تو زہر کو مؤخر کر لیتے حتیٰ کہ عصر کے وقت اترتے اور انہیں جمع کر کے پڑھتے اور مغرب میں بھی ایسے ہی کرتے یعنی اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج غروب ہو جاتا تو مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے چل پڑتے تو مغرب کو مؤخر کر لیتے حتیٰ کہ عشاء کے لیے اترتے اور ان دونوں کو اکٹھے پڑھتے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حشام بن عروہ نے حسین بن عبداللہ سے انہوں نے قریب سے انہوں نے ابن عباس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مفضل اور لئیس کی مانند بیان کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 1208